حضرت رفاعہ بن عرابہ جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے جو آدمی ایمان لائے پھر سیدھی راہ پر قائم رہے اسے ضرور جنت میں پہنچایا جائے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ لوگ یعنی دوسری امتوں کے جنتی اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک تم اور تمہاری نیک اولادیں جنت کے گھروں میں نہ پہنچ جائیں اور میرے رب عز و جل نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ میری امت میں سے ستر ہزار افراد کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کرے گا سننے ابن ماجہ حدیث نمبر چار ہزار دو سو پچاسی